عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی پانچ کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر میں کیا ہے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ کوئی مرے گا اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار تین سو اناسی